نمبر چھ یہودیوں کا کتمان حق عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللّہ انَََودا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم له رجلا منهم وامرأة رن فقال لهم رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ما قبل وما بادہ فقال له عبد اللہ ابن السلام رضی اللہ عنه ارفع يدك فرفع یاد فإذا فيها آیت الرجم فقال صدق يا محمد فیحہ آیت الرجم فمر بهما رسول اللّہ صلی الله علیہ وسلم فرجما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ایک بار یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے ذنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم پاتے ہو انہوں نے کہا اس میں یہ حکم ہے کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تم نے جھوٹ کہا رات میں رجم کا حکم موجود ہے پھر یہودی تو رات لائے اور اسے کھول کر سامنے رکھا اور ایک یہودی نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اس سے پہلے اور بعد والا حصہ پڑھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی اب وہ سب کہنے لگے اے محمد عبداللہ بن سلام نے سچ کہا بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کر دیا گیا